انہین پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مار کر دی گئیں تو وہ کچھ نہ سمجھتے